Oh. Gracias. میر تما محترم سامعین و حاضرین اللہ رب العزت کا بے پائن وائن انعام ہے جس کی توفیق سے آج ہم ماہ یا ناج کا چوتھا جمعۃ المبارک بحمد اللہ تعالیٰ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو ذکر اذکار کو دعا و مناجات کو توبہ و استغفار کو اپنی بارگاہ میں درجہ آج بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور تاجدار نقش بندیت یا نشین مصطفیٰ وسلم امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آج ہم یوم وسال کے دن جمع آج بائیس جماعت الثانی ہے اور آپ کے وشال اور پاک کا دن مبارک ہے اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے سورہ الزمر کی آیت کریمہ کو اپنا موضوع بنایا اس کے ضمن کے اندر ہم نے پہلے قرآن مجید کی آیت کو پڑھا تھا اور اس کے بعد مفسرین کے اقوال کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور رفعت عطا فرمائی کہ آپ نے رجال میں سے سب سے پہلے حضور کی صداقت کا پرچم سر بلند کیا سبحان اللہ اس پر ہم نے اقوال بھی پڑھے پچھلے جمعہ کو مبارک کے آج ان سارے اقوال کا ہم کنکلوژن یعنی ان سب کو جمع کر کے ایک اختصار کے ساتھ اس پر رائے امام راضی کی پیش کرتے ہیں امام راضی نے ان سارے اقوال پر ایک کنکلوژن دیا نچوڑ دیا کہ سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصدق بھی کے مصداق ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق بھی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی تصدیق کرنے میں آپ کو بھی آیت میں شامل کیا گیا اس پر ہم نے اقوال پڑھے مختلف صحابہ کرام کے اب امام راضی کی بات بڑی قابل توجہ ہے آپ فرماتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ جو تصدیق کے اندر سبقت لے جائے اور سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبئی کہہ دے وہ افضل ہوتا ہے الافضل سبقت والا ہی افضل ہوتا ہے پھر بیان کرتے ہیں اما ابو بکر و اما علی تو کیا بھی ہی سے سیدنا مولا علی کو افضل مانا جائے گا کہ انہوں نے سبقت لی صداقت کے اندر تصدیق کے اندر یا سینا مولا علی کے ساتھ سینا ابو بکر کو لیا جائے تو اس پر بات کرتے امام راضی فرماتے علا بکر الاولا وہ فرماتے یہ آیت جو ہے اس کے اندر راجح قول یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر نے حضور کی صداقت کا پرچم بلند کیا اور اسی سے اسلام کی تقویت کے اندر اضافہ ہوا یہ جو مفسرین ہوتے ہیں یہ ایسے بات نہیں کرتے ہر بات کے ساتھ ایک ریفرنس دیتے ہیں دلیل دیتے ہیں حجت دیتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی بھی تو بچوں میں ایمان سب سے پہلے لے کے آئے تھے تو مولا علی افضل کیوں نہ ہوئے سیدنا ابو بکر صدہ کا بھی ہی میں افضل کیسے ہو گئے تو انہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا اگرچہ علی علیہ السلام کان فی وقت فرماتے جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو سیدنا مولا علی ابھی چھوٹے تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بے عصد کے وقت ابھی چھوٹے تھے فقان کل والدی الصغیر یہ ایسے تھے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا اللہ دی یقون فی البیت یہ گھر کے اندر چھوٹے بچے کی طرح کھیلتے تھے ومعلوم ان اقدامه على التصدیق لا يفيد مزید قوت وشوکت فرماتے سینا مولا علی ایمان تو لے آئے مگر سینا مولا علی کے اس بچپن کے اندر ایمان لانے سے اسلام کو کوئی زیادہ فائدہ اور تقویت نہیں ملی یعنی یہ ایمان لائے تو یہ تو چھوٹے تھے تو چھوٹے تھے تو خود کو تو فائدہ ہوا مگر کسی دوسرے کو تو تبلیغ نہیں کر سکتے تھے اور اسلام کا پیغام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا تو فرمایا خود تو ایمان لائے اور وسدہ کا بھی کے مصداق خود تو ہوئے مگر اس طرح تقویت اسلام کو نہ ملی جس طرح ملنی چاہیے تھی تو فرماتے ہیں اما ابو بکر فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا كَبِيرًا فِي سِنٍ فِي سِنٍ كَبِيرٍ فرماتے مگر اس وقت سیدنا ابو بکر بڑے تھے اور بڑی عمر کے تھے فی المنصب اور منصب کے اندر بھی عرب کے اندر انہیں بڑا جانا جاتا تھا فَإِقْدَامُ عَلَى التَّصْدِيقِ يُفِيدُ مزید قوت و تم فی الاسلام فرماتے جیسے انہوں نے حضور کی آواز پر کلمہ حق پر لبیک کہہ دیا اللہ پاک نے ان کی وجہ سے اسلام کو سارے عالم میں سربلند کر دیا قوت انہی کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی و کا انہی کی وجہ سے اسلام کو شان و شوکت ملی یفید اور انہی کی وجہ سے اس نام کو فائدہ بھی ہوا فَقَانَ حَمْلُ حَاظَ الْلَفْسِ الٰى عَبِي بَكْرِ الْأَوْلَى فرماتے ہیں اس بات سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ سینا ابو بکر وہ ہیں کہ جنہیں وصدہ کا بھی کے اندر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائے یہ امام راضی کا قول ہے اب اس کے بعد ایک بڑی ایمان افروز روایت ہم پڑھتے ہیں بڑی ایمان افروز سینا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جسے امام ابن عطیب الجزری نے روایت کیا اپنی کتاب اسد الغابہ کے اندر کیا اسد الغابہ اس کتاب کے اندر انہوں نے آٹھ ہزار صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کیا کیا آٹھ ہزار صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کیا ہے اور امتیاز اس کتاب کا یہ ہے کہ ہر روایت کو انہوں نے سند کے ساتھ بیان کیا یعنی حضور سے لے کر سیدنا ابو بکر کی فضیلت تک یا اور صحابی کی فضیلت تک جو جو روایت ہے درمیان میں جتنے واسطے ملتے ہیں وہ ساری سند کو بیان کیا ہے تو امام ابن عصیر الجزری سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواج کرتے ہیں یہ پوری سند ہے واخبرنا القاسم ان ابی کانا قال اخبرنا ابو الفتح یہ پوری رواج حدثنا نصر ابن ابراہیم اخبرنا علی ابن الحسن یہ پوری ایک روایت ہے اور سند ہے جس کے ساتھ انہوں نے بیان کیا اور آخری سند کے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور کے جلیل القدر حاضر وہ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کیا بیان کیا فرماتے قال ابو بکر الصدیق خارج الى الجمل یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے تجارت کی غرض سے یمن کا سفر کیا قبل آئیں یو باسا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بے اثر سے پہلے یمن کا تجارت کی غرض سے سفر کیا کیا ہوا من پر فرماتے جیسے یمن میں پہنچے تو یمن کے اندر انہیں ایک قبیلہ قبیلہ اس کے ایک شیخ ملے سینا ابو بکر کو کیا ہوا عالم قد قرع القتب وہ بہت بڑے شیخ وہ جو تھے جن کی ملاقات سین ابو بکر سے ہوئی یمن کے اندر قبیلہ اض کے جو شیخ تھے وہ بڑے عالم تھے ان کے پاس کتب سماویہ کا بھی علم تھا تو رات زبور انجیل کا بھی علم تھا اور ساتھ وہ علامہ علم ناسی کثیرت اور ان کے پاس اس دور کے دوسرے علوم بھی ان کے پاس موجود تھے بڑے عالم فاضل تھے فلم میں ان سے ملا تو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے مجھے جب دیکھا تو کہنے لگے کالا کہنے لگے سیدنا ابو بکر کو دیکھ کے کہنے لگے کہ کیا آپ حرم سے آئے ہیں کیا آپ حرم مکہ پاک سے آئے ابو بکر بول تو نام میں نے کہا ہاں میں حرم سے آیا مکہ پاک سے آیا انا من اہل اہل الحرم میں حرم میں سے ہو کال پورا شیجن کیا تم قریش کے قبیلے سے ہو کیا تم قبیلہ قریش سے ہو قال کل تو نام میں نے کہا ہاں انا من تیم ابن مرہ میں تیم بن مرہ قریش کے قبیلے سے ہوں انا عبداللہ اب اپنا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں انا عبداللہ ابن ابن ابن عثمان من والدی کعب سعد تیم ابن مرہ میں عبداللہ ہوں آپ کا اصل نام تھا عبداللہ کیا نام تھا سیدنا ابو بکر کا اصل نام کیا ہے عبداللہ اور آپ کے والد کی کنیت ابو کحافہ ہے مگر اصل نام ہے عثمان اصل نام کیا ہے عثمان فرماتے میں عبداللہ ہوں عثمان کا بیٹا ہوں اور تیم بن مرہ کی اولاد سے میں ہوں میں تیم بن مرہ سے ہوں قال اب وہ شیخ بولے کہنے لگے بقیت لی فی کا وہ کہنے لگے اب ایک علامت تمہارے اندر بچی ہے وہ تم سے پوچھنا ہے کل تم ماریا میں نے کہا وہ علامت کیا ہے یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اسے کیسے پتا ہے میں حرم سے آیا ہوں اسے کیسے پتا ہے میں تیم بن قبیلہ قریش سے ہوں پریشان ہوئے آپ پھر کہا تیسری علامت اور تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا وہ تیسری علامت کون سی وہ کہتے تکشف عن بطنک وہ کہنے لگے اپنے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں آپ نے فرمایا میں کپڑا نہیں اٹھاؤں گا کپڑا نہیں اٹھاؤں گا جب تک تمہیں مجھے بتاتے نہیں کہ وجہ کیا ہے اس وقت تک میں تمہیں اپنا کپڑا اٹھا کے پیٹ نہیں دکھاؤں گا اپنا پیٹ نہیں دکھاؤں گا اب وہ کہتا قال فی العلم ان نبیا یبعثو فی الحرامی یعابن علی عمری ہی فتن و قبل فرماتے ہیں پیٹ سے کپڑا تو اٹھاؤ آپ فرماتے ہیں میں نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاتے وہ کہتا ہے میں نے علم صحیح کے ساتھ علم صحیح کے ساتھ اس بات کا پتہ چلایا ہے کہ تم اس نبی کے امتی ہوگے تم اس نبی کے امتی ہوگے کہ جب وہ اپنی بے ست کے بعد اعلان بلند کرے گا کہ لوگوں ایمان لے آؤ تو دو افراد اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کریں گے ایک نوجوان ہوگا ایک نوجوان ہوگا یعنی بچہ ہوگا وہ اور دوسرا ادھیڑ عمر ہوگا دوسرا بڑی عمر کا ہوگا تو ایسا کرو مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ وہ امل فَعَبِيدٌ لو بطنی ہی متن اور جو ادھیڑ عمر ہوگا اس کا شکم جو ہے وہ نہیں کمزور ہوگا مگر اس کی ناف کے اوپر و فو کا و الا فخری ہی السرا علا متن اور اس کے پیٹ کے اوپر ایک تل کا نشان ہوگا ناف کے اوپر تل کا نشان ہوگا جو نبی کی سب سے پہلے بے صد پر دعوت ایمان کو قبول کرے گا وہ تیسری علامت دکھاؤ دو تو علامتیں تو نے ٹھیک بتا دی اب تیسری علامت دیکھنا ہوں اپنا پردہ اٹھا دو تکمل کا ما علی وہ آخری صفت دیکھنا چاہتا ہوں کیا آخری وہ بس تیرے اندر پایا جاتا ہے اور وہ جو چھپا ہے مجھے دکھا دو اور مجھ پر ظاہر کرو قال ابو بکر فَكَشَفْتُ لَهُ عَنْ بَتْنِي فَرَا شَامَتًا سَوْدَا أَخَوْكَ ثُلَّتِ فرماتے ہیں میں نے اپنا کپڑا اس طرح اٹھایا تو میری ناف کے اوپر تل کا نشان تھا ناف کے اوپر تل کا نشان تھا اس نے کہا ناف کے اوپر بھی تل کا نشان ہوگا اور بائیں ران پر بھی نشان ہوگا تو بائیں ران کا تو میں دیکھ نہیں سکتا وہ تو سطر ہے تم ایسا کرو کہ تم پیٹ کے اوپر وہ نشان دکھا دو فرماتے میں نے کپڑا اٹھایا تو میرے پیٹ کے یعنی ناف کے جو اوپر ہے اس پر تل بنا ہوا تھا اب جب اسے دکھایا تو فقال انت ہوا رب الکعبتی وہ کہتا ہے خدا کی قسم تم وہی بندے ہو جو نبی کی بے صد پر اقرار سب سے پہلے کرو سبحان اللہ وَإِنِّي مُتَقَدِّمٌ إِلَيْكَ فِي أَمْرٍ اور کہتا میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں فحضر اس نصیحت کو یاد رکھنا آپ فرماتے وہ کیا ہے قال ابو بکر کل تو وما ہوا کیا نصیحت کرنا چاہتے ہو شیخ تو فرمانے لگے قال ایاک والمیل عن الہدا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کی طرف اگر وہ تمہیں دعوت دیں تو ان کا رستہ ہدایت کا رستہ ہے تو ان کے رستے کی طرف گامزن ہو جانا وہ تمسکا اور ان کے اچھے طریقے کو تھام لینا اور اس سے رائے فرار اختیار نہ کرنا بلکہ ان کے طریقے پر لبئی کہنا اور تھام لینا وفل فیم خف مَا کا و آتا کا اور اللہ جو تجھے دے وہ مان اس مصطفیٰ پہ قربان کرنا اللہ یعنی ایک تو یہ کہ نبوت کا اقرار بتایا کہ آپ اقرار کریں گے اور یہ کہا ساتھ کہ آپ کے پاس مال کی بھی کثرت ہے جس کی اسلام اور دین کو ضرورت ہوگی تو جب وہ مال تمہیں کہیں میری بارگاہ میں پیش کر دو تو سارا مال اٹھا کے ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں انہیں مال عطا کر دینا قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سین ابو بکر کہتے ہیں آپ فرماتے فقادی تو بل یمن فرماتے میں یمن کے اندر جو میرا کام تھا تجارت کا وہ ختم کر کے واپس جانے لگا تو کیا ہوا سم ادی تو اشیخ لا میں واپس شیخ کے پاس ملنے کے لیے آیا میں نے کہا ملاقات کر لوں واپس جا رہا ہوں اور انہیں الوداع کہہ دوں تو شیخ مجھے کہنے لگے فقال احامل عنی ابیاتا من الشعر قلتها فی ذالک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شیخ مجھے کہنے لگے اچھا تم جانے لگے ہو میں نے کہا ہاں جانے لگا ہوں فرمایا اچھا میرے پاس ایک اس مصطفیٰ کی نعت ہے وہ سنتے چلے جاؤ وہ تو آئیں گے مگر میں نے خود ان کی شان کے اندر ایک نعت لکھی ہے شعر لکھے ہیں وہ سنتے چلے جاؤ سینا ابو بکر کہتے ہیں کل تو نہم فضا کر آبیاتن حضرت ابو بکر نے کہا ہاں سناؤ انہوں نے شعر سنایا حضور کی نعت جو لکھی تھی وہ قصیدہ سنایا وہ شعر ذکر کیے قال ابو بکر فقدم تو مکہ فرماتے میں واپس مکہ میں آ گیا ان سے نعت سن کے کام ختم کر کے اب مکہ میں داخل ہو گیا واپس یمن سے مکہ میں داخل ہوا تو فرماتے جیسے ہی مکہ میں داخل ہوا وَقَدْ بُعِسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے اعلان نبوت کر دیا اعلان نبوت حضور نے کر دیا مکہ میں داخل ہوا تو حضور اعلان نبوت کر چکے تھے فاجا علی عقبت بن ابی معیت و شیبت و ربیعت و ابو جہل و ابو البختری و سنادید قریش تو میرے پاس بن ابی متی کافر آیا و شیبہ آیا ربیہ آیا ابو جہل آیا ابو البختری آیا اور قریش کے سارے سردار اکٹھے ہو کے جیسے ہی مکہ میں میں داخل ہوا میرے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں وہ دوڑے میرے پاس آ گئے وہ دوڑے میرے پاس آئے اور میں نے کہا کیا تمہیں کیا مصیبت آ گئی تمہارے ساتھ کیا واقعہ ہو گیا جو میرے پاس دوڑے آ رہے تو وہ بول کے کہتے ہیں قالو یا ابا بکر اعظم الختم یتیم ابی طالب یزعم انہو نبی ولولا انت من تذرنا بھی فائدہ قد جئتا فانت الغایا والکفایا وہ کہتے ہیں اے ابو بکر ابو طالب کے یتیم بھتیجے یعنی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا اور ہم اس معاملے کے اندر تمہارے مشورے کا انتظار کر رہے تھے اور ہم چپ بیٹھے تھے کہ جب تک ابو بکر واپس نہیں آتے ہم کوئی ان کے خلاف اقدام نہیں اٹھائیں گے کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب جہالت تھی اور اسلام کا دور دورہ نہ تھا اس وقت بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش قبیلے کے اندر وہ واحد تھے کہ جنہیں اس وقت بھی مشاورت کے لیے اور مشورے کے لیے لوگ کافر بھی ان کے پاس جایا کرتے تاکہ ان کے پاس مشورہ لیا جائے اور اچھا مشورہ یہ دیں تو فرماتے ہم آپ کے مشورے کا انتظار کر رہے تھے ہم نے ان کے خلاف ابھی تک کوئی اقدام نہیں کیا تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے فرماتے قال ابو بکر بکرف تو بصرف احسن مسن میں نے انہیں ہیلے بہانے لگا کے میں نے انہیں ٹال کے میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے چلو جاؤ چلے جاؤ اپنے گھروں کو ایسی کوئی بات نہیں میں نے انہیں ٹال کر ہیلے بہانے کے ساتھ بھیج دیا مگر میں خود حضور کے گھر کی جانب چل پڑا حضور کے گھر کی جانب چل پڑا نبی میں نے اس سے پوچھا وہ کہتے کیا ہے وہ نبی کافروں سے پوچھا کہتے کیا ہے میں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ اب کہاں پہ ہیں وہ اس وقت کہاں پہ ملیں گے تو وہ مجھے کہتے فقیر منزل خدیجہ وہ اس وقت سیدہ خدیجہ کے گھر موجود ہیں فقرا تو الباب میں حضور سیدہ خدیجہ کے گھر کے دروازے میں پہنچا دستک دی کیا ہوا فرماتے فخر جیلا فکل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی حضور باہر تقریب لائے میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقدم فقدم تو منازل دین آبائی کا واجداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا آبائی گھر بھی چھوڑ دیا اور خدیجہ کے گھر میں آ گئے اور اپنے آباج داد کے دین کو بھی چھوڑ دیا کیوں چھوڑا ہے کیا وجہ ہے اور یہ نبوت کا اقرار اور نبوت کا یہ دعویٰ یہ کیا بات ہے حضور سے بات کی کالا رسول اللہ اے ابو بکر حضور نے جب ان سے یہ بات سنی حضور نے فرمایا ابو بکر میں تمہاری طرف اور ساری کائنات کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا وَإِلَى النَّاسِ قُلِّهِمْ اور تمام انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کیا ہے فَآمِن بِاللَّهِ اے ابو بکر اللہ پر ایمان لے کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے فَقُلْتُ مَا دَلِيلُكَ عَلَى ذَلِكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا اس دعوے پر دلیل کیا ہے اس دعوے پر اس دعوے پر دلیل کیا یہ جو نبوت کا آپ نے اقرار کیا اور دعویٰ کیا اور کہتے اللہ پہ ایمان لے آؤ میں آپ کے دعوے کو سچا کیسے مانوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں جب یہ بات کی تو علیہ صلاحت وسلام نے فرمایا فرمانے لگے اے بکر کیا یہ دلیل کافی نہیں جی حضور کون سی دلیل فرما بکر کیا یہ دلیل کافی نہیں کہ تم یمن کے اندر ایک شیخ کو ملے تھے یمن کے اندر ایک شیخ کو ملے تھے ان سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی کل تو کم من شیخن لکی تو بل یمن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں میں تو یمن میں بہت ساری سے ملا تھا میں تو یمن کے اندر تجارت کے سلسلے میں بڑے شیوخ کے ساتھ ملا تھا آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الشیخ الابیات اور میں اس شیخ کی بات کرتا ہوں جس نے تمہیں میری نعت پڑھ کے سنائی افادک الابیات اس شیخ کی بات کرتا ہوں جس نے تمہیں میری نعت پڑھ کے سنائی تھی سیدنا ابو بکر پریشان ہو گئے اور فرمانے لگے کل تو ممن خبر کبھی حاضا اور کہنے لگے حضور آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی ہے اس بات کی خبر کس نے دی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الملک المعظم الذي يأت الانبیاء قبلی مجھے اس فرشتے نے خبر دی ہے جو مجھ سے پہلے بھی تمام رسولوں کی طرف بھیجا گیا سینہ جبریل نے خبر دی ہے کل یادا کا میں نے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں میں بیعت کرنا چاہتا ہوں فانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ حیدری یا اکبر فرماتے ہیں میں نے حضور پر ایمان لے آیا کلمہ پڑھ لیا قال ابو بکر فن وما بینا مابینا اشد سرورا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں واپس ایمان لا کے واپس لوٹا تو مکے کے اندر میرے اسلام قبول کرنے پر جتنی خوشی مصطفیٰ کو تھی اتنی خوشی کسی کو نہیں تھی اشد سرورا حضور کو بڑی خوشی ملی فرماتے جیسے کلمہ پڑھ کے واپس باہر نکلا تو دیکھا ابو جہل اور سارا گروپ باہر کھڑا تھا اسلام لا کر جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں ابو جہل ابو البختری اور عبداللہ بن ابی معید اور سارے باہر ربیہ اور شیبہ سارے باہر کھڑے وہ کہنے لگے ابو بکر کہاں سے آ رہے میں نے کہا میں نے اس رسول کا کلمہ پڑھ لیا میں نے اس رسول کا کلمہ پڑھ لیا وہ کہنے لگے بھائی کس بات کا کلمہ پڑھ لیا کیسے کلمہ پڑھ لیا تو آپ فرمانے لگے میں نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے کہا دلیل کوئی مانگی تھی انہوں نے کہا ہاں دلیل بھی مانگی اور کلمہ بھی پڑھ لیا پر میں کیا کہتے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے فرمانے لگے جو مصطفیٰ مکے میں بیٹھا ہوا یمن کی خبر دے سکتا ہے وہ زمین پہ بیٹھا عرش کی بھی خبر دے سکتا ہے جو مکے میں بیٹھ کر یمن کی خبر دے سکتے ہیں اور یمن کے اندر ہر ایک سے ملاقات کرتے دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کر عرش کی بھی خبر دے سکتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں وہ سدا بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد ہستی ہوئے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی اور تقویت آپ کے وجود کی وجہ سے بھی ملی اور آپ کے مال کی وجہ سے بھی ملی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد حضور کے صحابہ میں سے ایک واحد ہوئے کہ جو اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہیں حضور کے بعد اسلام کا سب سے پہلے اگر کوئی خطیب ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انہوں نے حضور کے بعد سب سے پہلے حضور کی اعلان نبوت سننے کے بعد اسلام کی دعوت کو براہ راست لوگوں کے اندر دار ارکم کے اندر نشر کیا تھا وہ دار ارکم کے اندر جب آپ نے دعوت دی اور کفار نے آپ پہ اور حضور علیہ السلام پہ ظلم و ستم کیے آپ بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آئی تو دیکھا گھر میں تھے تھے گھر گھر میں والے اٹھا کے آپ کو گھر میں لے گئے تو جب اٹھے تو دیکھا سامنے گھر والے تو کہنے لگے گھر والے کہتے ہیں پانی پی لو آگے پانی کا گلاس کیا اور کہنے لگے پانی پی لیں تاکہ ہوش آ جائے تو سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ فرمانے لگے پانی بعد میں پیوں گا پہلے مجھے مصطفیٰ کی خبر دو کیسے پہلے مجھے میرے محبوب کی خبر دو کیسے تو اسلام کے لیے سب سے پہلے جو برسر پیکار تبلیغ کو بلند کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو زد و کوب کیا گیا اور آپ کو مارا گیا اور آپ کو لوہان لہو دیا گیا زخمی کر دیا گیا اور آپ گھر میں پہنچا دیے گئے تو اسلام کے لیے حضور کے بعد جس نے سب سے پہلے یعنی خطابت کا اور کلام کا آغاز کیا ہے وہ حضور کے دور کے اندر ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سر بلند کیا ہے اللہ پاک ہمیں آپ کی شان آپ کا مقام آپ کی عظمت اور آپ کی شان اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے یہ ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں آپ کا ایک لقب جہاں صدیق ہے اور صدیق کہتے ہیں انتہا درجہ کا سچ بولنے والے کو اور ایک لقب عتیق بھی ہے اور عتیق کا معنی ہوتا ہے جو آزاد کردہ ہو جو آزاد کردہ ہو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی فرماتی آپ کو حضور نے عتیق بھی کہا ہم نے عرض کی حضور یہ عتیق کا کیا معنی ہے فرمایا حضور نے خود فرمایا یا ابا بکری ابو بکر تم عتیق ہو عرض کی گئی حضور عتیق کا کیا معنی ہے فرمایا عتیق کا معنی یہ ہے کہ ابو بکر کو اللہ نے نار جہنم سے آزاد فرما دیا اور بعض اقوال کے مطابق ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ کو عتیق کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی حضرت لیس بن نے روایت کی انما سمی ابو بکر لجمال بن عثمان فرماتے آپ کو عتیق اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو حسن و جمال کثرت کے ساتھ عطا فرمایا اللہ پاک ہمیں آپ کی شان عظمت مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے